السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد علی رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ایٹ نائن ٹو سلسلہ وار قیامت کے متعلق یہ سبق ہے قیامت کے متعلق چھٹا سبق ہے یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں <coughs> کہ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دوپہر کے وقت میں آفتاب کے دیکھنے میں جبکہ کوئی بادل بھی نہ ہو تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے انہوں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت پھر آپ نے فرمایا چودہ رات کے چاند کو دیکھنے میں جب کوئی بادل نہ ہو تمہیں کوئی کشمکش اور تردد اور کوئی تکلیف ہوتی ہے صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں حضرت اس کے بعد آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جس طرح چاند اور سورج کو بلا کسی کشمکش اور بغیر کسی اختلاف اور نزا کے دیکھتے ہو اسی طرح قیامت میں اپنے پرور کو دیکھو گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں جب اللہ سے ایک بندہ کا سامنا ہوگا تو اللہ اس سے فرمائے گا اے فلانے میں نے دنیا میں تجھے عزت نہیں دی تھی کیا تجھے تیری قوم میں سرداری اور چودراہٹ نہیں دی تھی کیا تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے کیا تجھے گھوڑے اور اونٹ بہترین قسم کی کاریں سواریاں مرسڈیز یا مرسڈیز کا جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اس زمانے میں مرسڈیز نہیں تھی سواریوں کو مسخر نہیں کیا تھا کیا میں نے تجھے ریاست اور سرداری کرنے کی طاقت نہیں دی تھی کیا میں نے یہ نہیں سب کچھ اللہ گنائے گا سب کچھ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تجھے اس کا خیرا خیال اور گمان نہ تھا کہ تو ایک دن میرے سامنے آئے گا میرے سامنے کھڑا ہوگا وہ عرض کرے گا کہ اللہ پاک میں تو اتنی غفلت میں تھا کہ مجھے قیامت کے دن کا یقین ہی نہیں تھا کہ تیرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ اسی وقت کہیں گے آج میں تجھے اپنے رحم و کرم سے اسی طرح دور کرتا ہوں بھلاتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلائے رکھا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے ایک بندے کو بلائیں گے اس کا سامنا ہوگا اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے اس کے بعد دوسرے ایک بندے کا سامنا ہوگا اس سے بھی حق تعالی شانو اسی طرح فرمائے گا اس کے بعد اللہ تعالی تیسرے ایک بندے سے ملے گا اور اس سے بھی اسی طرح فرمائے گا یہ بندہ عرض کرے گا گئے پروردگار میں تجھ پر ایمان لایا تیری کتاب پر ایمان لایا تیرے رسولوں پر ایمان لایا اور میں نے نمازیں پڑھی اور روزے رکھے اور صدقہ بھی ادا کیا اور اس کے علاوہ بھی وہ بندہ خوب اپنے اچھے کارنامے بیان کرے گا حج کیا عمرہ کیا جماعتوں میں خوب گیا خوب چلے دیے خوب اجتماع میں گیا سب کچھ جہاں تک بھی بیان کر سکے گا بیان کرے گا پھر اللہ تعالی فرمائے گا یہاں ٹھہر پھر اس سے کہا جائے گا ہم ابھی تجھ پر ایک گواہ قائم کرتے ہیں اور وہ اپنی جی جی میں دل دل میں سوچے گا کہ وہ کون ہوگا جو مجھ پر گواہی دے گا پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو حکم دیا جائے گا کہ بول تو اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اور اس کے اعمال کی گواہی دیں گے اور اللہ تعالی سے کہیں گے کہ اللہ یہ ظاہر میں نہیں کیا کرتا تھا لیکن اندر اندر گناہ بھی کرتا تھا زنا بھی کرتا تھا چوری کا مال بھی لیتا تھا لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس لیے کرے گا کہ اس کا کوئی عذر باقی نہ رہے اور یہ منافق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے خلاصہ کلام یہ اللہ کے یہاں چالاکیاں نہیں چلتی جو نیک کام کرو صرف اللہ کے لیے کرو بعض مرتبہ بہت نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں بہت حجمرہ کرنے والے ہوتے ہیں بہت جو دن کے کام کرنے والے ہوتے ہیں اندر کے گنہگار ہوتے ہیں حشر کے میدان میں ان کا گنا سامنے آ جائے گا میں دعا کرتا ہوں اے اللہ تو ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد اس سے سے دوری نہ ہو اور ہمیں نیک بنا کر دنیا میں رکھ اور بھلا بنا کر حشر کا میدان میں اٹھا اور بھلا بنا کر تیری جنت میں داخل فرما آمین آمین یا رب العالمین پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ دیکھیے اتنا پڑھا میرے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا آپ پڑھو گے آپ کے لیے بھی لگ جائے گا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین